قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایو حل دینا منو سلو علیہ وسلم تسلیم سلا والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا يا سيدي حبيب الله گرامی قدر سچ بات کہتا ہوں مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں جیسے جنتی لوگوں میں بیٹھا ہوا ہوں ارے بھائی آپ سب جنتی ہیں الحمد للہ رب العالمین اور جنتی لوگوں کی یہی تو نشانی ہے روحماؤ بینہم ہوں آپس میں نرم دل ہوتے ہیں آج کتنا عجیب سما تھا روم میں کیا عجیب منظر تھا کیا پرکیف باتیں ہو رہی تھی علماء کرام روم میں موجود ہیں شیر حق صاحب تشریف فرما ہیں حضرت روشنی ڈالیں گے اس پر جنتی ہونے کے لیے سب سے بڑی علامت تو یہی ہے نا اپنے آپ کو آجزانہ طریقے سے پیش کرنا اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا اور اپنے بھائی سے معافی مانگ لینا یہ سب سے بڑی بات ہے سبحان اللہ تو کیا سلسلہ یہ شروع تھا میں بہت دیر سے میرے پاس مہمان بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے یار آپ لوگوں کا روم تو عجیب روم ہے کیسے لوگ ہیں یہ دنیا کے مختلف خطوں میں رہتے ہوئے بھی اتنی محبت اتنا پیار آپس میں محبتیں بانٹتے ہیں آپس میں پیار بانٹ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں حالانکہ ایک گھر میں تین اپرادھ ہوتے ہیں تینوں متفق نہیں ہوتے لیکن الحمد رب العالمین یہ چوبیس گھنٹے روم چلتا ہے اس میں ایک آتا ہے ایک جاتا ہے لیکن ہم سب متحد ہیں یہ تو کوئی بات نہیں کہ ایک دوسرے سے تھوڑا اختلاف ہونا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اختلاف کے بعد اپنی غلطی سے رجوع کر لینا اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لینا یہ سب سے بڑا سب سے بڑا کام ہے اور آج مجھے احساس ہوا اس بات کا کہ میری غیر موجودگی میں میری وجہ سے کچھ ہوا ہے کیونکہ میں نے ہی کہا تھا کہ روم میں کلاس ہونی چاہیے اصل میں میری غلطی تھی تو میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ مجھے معاف فرما دیں گے لیکن اللہ بلا تلّ قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا مقصد کچھ نہیں تھا بلکہ میرا مقصد صرف اتنا تھا ایک دو آدمی اس سے مستفید نہ ہوں بلکہ بلکہ جناب پورے کا پورا روم جو ہے وہ اس سے مستفید ہو اور پورے کا پورا روم جو ہے وہ اس علم سے جناب فیض یاب ہو وہ علم سیکھیں اور سب کے سب الحمد رب العالمین عالم دین بن جائیں یہ میرا میرا مقصد یہ تھا باہر کے ان قریب وہ رات آنے والی ہے جس میں رحمت ہی رحمت ہوگی بخشش ہی بخشش ہوگی عطا ہی عطا ہوگی مانگنے والوں کے مانگنے میں کمی ہوگی لیکن عطا کی کمی نہیں ہوگی بلکہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے لما اللہ الخلق کتب کتاب فوق عرش ہی ان رحمتی سب کا تالا کا بھی میں یہ حدیث ہے حضور علیہ وسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو ایک تحریر لکھی جو اس کے رب کے پاس رب کے عرش کے پاس رب کے پاس عرش کے اوپر ہے وہ کیا ہے ان رحمتی على تبی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے سبحان اللہ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم اے محبوب میرے بندوں کو آگاہ فرما دو آگاہ کر دو کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں حضور علیہ سلاط وسلام کے صدقے سے ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے اور بخشش ہی بخشش ہے حالانکہ ہم سے پہلے لوگ بھی گزرے ہیں بنی اسرائیل میں اگر کوئی گنا کرتا تو ان کے لیے احکامات جدا تھے اور اگر کوئی گنا کرتا تو اس گنا کے ایسی تشہیر ہوتی کہ جناب اس کے گھر کی چوکٹ پر لکھ دیا جاتا اس کے ماتھے پر تحریر کر دیا جاتا اور اس کے اس کے بدلے میں اس اس پر حلال چیزیں حرام کر دی جاتی اور اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تو بجائے دھونے کے کاٹنا پڑ جاتا اگر کوئی جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا تو داغنے کا حکم ملتا قرآن شاہد ہے اس بات پر اللہ پرماتا ہے یا قومی نکم ظلم تم من پکم العجل فتوبوا باری کم فاقتلوا أنفسكم موسا علیہ السلام کے قوم نے جب بچڑے کی پوجا کی تو توبہ کے لیے حکم یہ ہوا اللہ نے فرمایا اے موسا اپنی قوم سے کہہ دو یا قومی نم ظلم تم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبو الى بارئکم علا انفسکم اے قوم بے شک تم نے بچڑے کو خدا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور تمہیں چاہیے کہ توبہ کرو توبہ کیسے بتوبو الا باری کم توبہ کیسے اپنے رب کے حضور توبہ کرو کیسے فخ تو لو تم ایک دوسرے کو قتل کرو اپنی جانوں کو قتل کرو دیکھ لیں سزا رب العالمین کی بارگاہ سے منتخب ہوئی کہ توبہ ایسے نہیں کہ ایک دفعہ ندامت کے آنسو بہا کر سر سیدے میں رکھ کر عرض کرتے مولا ہم سے خطا ہو گئی ہے معاف فرما دے لیکن قرآن فرماتا ہے پتوبو الا باری کم فقتلو تلو فقتلو تلو تلو امر کا سیگا ہے اللہ نے حکم فرمایا تم قتل کرو اپنی جانوں کو تو رحمت خدا بندی دیکھ لو ادھر توبہ کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے حد مقرر ہے کہ مالک الملک کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جناب جیسا گنا ویسی ہی توبہ کرنی ہوگی اگر شر کیا ہے تو اس کی سزا جو ہے قتل ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرو اپنی جانوں کو قتل کرو تب جناب معافی ہوگی اگر کپڑا ناپاک ہے تو جس جناب کپڑے کو کاٹ دو جسم ناپاک ہے تو اسے داغ دو لیکن جناب والا ہمارے لیے جب جب یہ بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم سبحان اللہ ادھر بنی اسرائیل کی توبہ میں جناب بہت سی چیزیں ہیں ادھر یہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب میری طرف سے خوشخبری ان کو سنا دو آگاہ کر دو کہ اے میرے بندو میرے بندوں کو آگاہ کر دو الغفور الرحیم میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں اگر بڑی اسرائیل بڑی اسرائیل کے امتی گنا کرے ان کی شکلیں جناب تبدیل ہو جائیں ان کے جناب گھر کے دروازوں پر لکھا جائے ان کے ماتھوں پر لکھا جائے شکلیں تبدیل ہو جائیں ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا جائے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے اللہ فرماتا ہے قلنا لہم کونو تیرا خاصی لیکن ہماری طرف کیوں ایسے ہے ہماری طرف اس لیے جناب ہمارے اوپر قیامت تک عذاب ایسا عذاب نہیں شکلیں جناب تبدیل نہیں قتل کرنے قتل ہونے کا ذکر نہیں کیوں اس لیے اللہ فرماتا ہے ما کا اللہ ہولی وانت فیہم اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہو ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عذاب ٹلا رہے گا ونت انت پیم کتنا بڑا کرم ہے ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا پہلے تو کون پیرا دن خاص کا حکم ملتا تھا پہلے پک تو لو پوسکم کا جناب والا جواب ملتا تھا پہلے تو جناب ماتھوں پر لکھ دیا جاتا تھا اب کیوں نہیں اللہ فرماتا ہے محبوب اس لیے نہیں کہ تو ان میں طرز تشریف فرمائے تیرے ہوتے ہوئے میں ان کو عذاب کر ہی نہیں سکتا میں تو اپنی بخ بخشش کا اپنی مغفرت کا پیمانہ یہ رکھ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا الله واستغفر لهم الرسول لو الله توابا رحيما اللہ نے تو بخشش کا پیمانہ جو ہے میرے نبی کی ذات کو رکھ دیا اور میرے نبی کے در اقدس کو رکھ دیا اور اگر کوئی بڑے سے بڑا ظلم جو ہے وہ کر لے بار گائے مستقبل میں حاضر ہو کر معافی مانگے اللہ کو معلوم تھا اللہ عالم الغیب ہے اللہ کو معلوم تھا بہت سے بے ایمان یہ کہیں گے ہم رسول کے وسیلہ سے دعا نہیں کریں گے اور جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت نہیں دیں گے تو اللہ نے فرمایا جاؤ کہ محبوب تیرے پاس آ جائیں جتنا مرضی دل سے آو اس وقت تک جناب معافی نہیں ہوگی معافی تب ہوگی جب جاؤ مدینے میں رہتا ہو ہو اندر سے بیمار تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف پشت کر کے دعا دعا کرنے والا ہو ہے تو جاؤک میں شامل ہے لیکن لیکن مغفرت میں شامل نہیں کیونکہ مغفرت کے لیے یہ ضروری ہے وہاں جاؤ جاؤ اللہ وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگو یہ نہیں کہا وہاں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے معافی مانگو یہ نہیں کہا بلکہ اللہ نے فرمایا معافی مجھ سے مانگی اے محبوب سفارش تو بھی فرما دے لوجد اللہ تو الرحیمہ اگر تو نے سفارش کر دی تو پھر جناب آپ نے مارکیٹوں میں دیکھا ہوگا ایک ڈبے کو سیل کرنے کے لیے اس کے ساتھ دوسرا بھی لگا دیا جاتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے ٹو ان ون ایک کے پیسے دو تو دوسرا فری آپ نے دیکھا ہے نا ایک قیمت سے دوسرا فری اے محبوب تیری بارگاہ میں آ کر معافی مانگے تو سفارش فرما دے معافی مغبرت کی مانگ رہا ہے رحم میں فری میں کر رہا ہوں لوجد اللہ تو آبر دو چیزیں مل رہی ہیں سبحان اللہ اور مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے کوئی دن کا گناگار توبہ کر لے اسی طرح ہر دن کا جناب دست رحمت پہ پھیلا دیتا ہے کوئی رات کا گناگار توبہ کا توبہ کر لے اور جناب والا جہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یہ معافی بند نہیں ہوگی میرے اکالی سلام نے فرمایا اند اللہ تالب ست یاداح بل لی بم اصیب نہاری ویس وب سو تو یادا ہو بناری تطلع الشمس من مغربها یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا کہ جب تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا اتنا بڑا اعلان بخشش دن کا گناگار اگر توبہ کرے اللہ معاف فرما دے رات کا گناگار دن میں تو معافی مانگے اللہ معاف فرما دے اسی لیے میرے دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے اہم بات یہ ہے اگر گنا ہو جائے گنا کر لینا ہماری فطرت میں شامل ہے ہم اولاد آدم ہیں ہم سے غلطیوں کا صدور ممکن ہے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے ادھر غلطی ہوئی ادھر سر سجدے میں چلا گیا ہے اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما جناب والا اسی وقت اسی وقت آپ نے دیکھا ہے بچوں کے پاس سلیٹی ہوتی ہے سلیٹ اور سلیٹی ادھر لکھتا ادھر مٹا دیتا ہے ادھر گنا ہوا ادھر معافی ہو گئی بری اگر گنا پہ گنا کرتا رہے معافی نہ مانگے بلکہ کہے ابھی تو بہت لمبی عمر پڑی ہے ارے کیا توبہ ابھی کرنی ہے ابھی کیا نمازیں پڑھنی ہے ابھی سے مسیطر کیوں بڑھنا ہے ابھی کتنی عمر پڑی ہے میں نے شادی کرنی ہے بچے ہوں گے میں نے کاروبار سیٹ کرنا ہے میں نے فلاں فلاں چیز ابھی سیٹ کرنی ہے ارے معافی بھی مانگ لیں گے یہ ہے چوری اور سینہ دوری لیکن یاد رکھ لے پتا نہیں آج کی رات تیری سانسیں چل رہی ہیں صبح دن کے اجالے میں کیا ہوگا کہیں تو قبر اندھیری قبر میں تو نہیں چلا جائے گا اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اگر تو نے معافی مانگ لی تو معاف کر دیا جائے گا تو پھر تیری حالت جو ہے وہ مفتی فرمت لال جیسی ہوگی پھر تو مرے گا نہیں تو زندہ ہوگا تجھے جناب بہتر زندگی عطا کر دی جائے گی ہاں کیسی زندگی اگر بظاہر تو دنیا کی نظروں سے اوجل بھی ہو گیا تیری تیری قبر میں تیری لاش کی عبادت ہوگی تیرے لیے یہ پھر حکم ہوگا نم کا نو مت لو اس طرح سو جات جس طرح پہلے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے ہاں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چار سال تقریباً چار سال کے بعد مفتی فاروق رحمت اللہ علیہ اس طرح سوئے ہوئے ہیں جیسے آج ابھی سوئے لوگوں نے دیکھا مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کرنے کے بعد بھی کوئی عبرت حاصل نہ کرے تو اللہ ہی ہے نا اسے ہدایت دے دے تو گرامی قدر ہر روز اپنا حساب کر لیا کرو اپنا کھاتا صاف کر لیا کرو روز جو دن میں کماتے ہو لکھ لیا کرو کہیں بھول نہ جاؤ ساری رات کیسے گزری صبح مسجد میں جا کے رکعت نماز پد پر ادا کیے سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی اللہ ساری رات غفلت میں گزر گئی ہے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں یا اللہ میری غفلت کو معاف فرما دے ادھر جناب قلم پھر گیا دن کو کیا بے خبری میں ہوا رات کو معافی مانگ لی اللہ نے معاف فرما دیا کیونکہ اللہ اور ہمراہ ہے اللہ کی ذات تو معاف کرنے والی ہے جیسا کہ نزت المجالس میں علامہ سبوری شافی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں موسا علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے بارش نہیں ہو رہی اللہ کی بار میں عرض کی اللہ بارش نہیں ہو رہی بارش نازل فرما اللہ نے فرمایا موسا تیرے میں پر میں ایک گناگار ایسا گناگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی جب تک تیری محفل سے نکلنا چاہے موسا علیہ السلام نے اعلان کیا ادھر اس آدمی نے ندامت کے دو آنسو بہائے یا اللہ میں گناہ کیا کرتا تھا گناگار تھا میرے گناہوں پر تو مطلع تھا اے رب العالمین آج میں سب کے سامنے رسوا ہوں گا یا اللہ تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اے اللہ مجھے معاف فرما دے مجھے رسوا نہ فرما ادھر جناب ندامت کے دو آنسو گرے ادھر بارش شروع ہو گئی جب بارش شروع ہو گئی موسا علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین ابھی تو کوئی گیا نہیں تو نے بارش نازل فرما دی ہے رب العالمین فرماتے ہیں موسا میں نے جس کو نکالنے کے لیے حکم دیا تھا بزی کی وجہ سے بارش کر رہا ہوں اللہ اکبر وہ تو رب العالمین ہے نا تے ماں تیری اگر تیرا گناہ ویکھے تو پردہ پالے ایک ماں نہیں ستر ماوا نالوں ستر ماوا نالو تیرا رب العالمین لال می میری بارگاہ ویخ ادو رجو کر کے کڑی رامت لال پرماندے نے اک گ ایک گنا میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا تے لکھ گنا میرا مولا دیکھے تے پردے پامن والا کیونکہ اللہ دی شانیں وے اللہ پر پرم رحمتی سب غضبی ان رحمتی سب کا تبی اللہ ہے محبوب سنا دے میری رحمت میرے غضب تے غالب آ گئی سبحان اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے نیکیاں اور گناہ تحریر فرما دیے تو نیکی جو نیکی کا ارادہ کرے مگر نہ کرے نیکی کا ارادہ کرے مگر نہ کرے اللہ اسے یہ اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے اور پھر ارادے کے ساتھ اگر عمل کرے اسے اس کے پاس سے دس گنا جناب والا اسے دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مسل الزین زینتی پون ام والی سب لسلی حب تین امبت سنا بلا فی کل سمبلتی اتو حب والله والله يضاعف لمن يشاء واسع پولی تیسرا پارا چوتھا رکوع کی پہلی آیت اللہ فرماتا ہے مسل اللہ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مسل حبت جیسے ایک گندم کا دانا بویا ہے اس نے امبت سبا سنا بلا اور پھر کیا ہوا اس میں سے سات سٹے نکلے ہیں سات بالیاں نکلی ہیں تو ہر ایک سٹے میں فی کل سمبلا تمیا تو ہبا ہر سٹے میں سو سو دانا ہے اللہ کیسی مثال اللہ نے عطا فرمائی ہے سو سو دانا ہے اللہ پر ہے یہی اسٹاپ نہ کر لینا کہ اللہ نے ایک حد جو ہے ثواب کی مقرر فرما دی ہے اللہ پر ہے وائی بولی میں یشا جتنا چاہے اللہ اس میں اضافہ فرما دے اس کی کوئی حد معین نہیں بالکل حد نہیں تو گرامی قدر میرے اکال سلام کا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی جب اس کا بندہ نیکی کا ارادہ فرماتا ہے ارادہ کیا تو اللہ نے ایک نیکی لکھ دی آپ نے توبہ کا ارادہ کیا اللہ نے تمہارے نامہ یا مال میں نیکیاں لکھ دی اللہ اکبر تمہاری توبہ لکھ دی گئی کہ انہوں نے خلوص نیت سے ایک دوسرے سے معافی مانگ لی ہے توبہ کر لی ہے اس لیے جناب توبہ لکھ دی گئی نیکیاں لکھ دی گئی ان کا ان کی جناب ان کی مقدار کیا ہے یہ نہیں کہ ایک نیکی لکھ دی گئی بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک سات سو گنا تک حدیث کے لفظ یہ ہے كتب الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمية ضعف إلى أضعف كثيرة ارے دس سے لے کر سات سو گنا تک یہاں ہی ختم نہیں الا اباب کثیرہ بلکہ اللہ اور بھی بہت زیادہ اس کو بڑھا سکتا ہے زیادہ کر سکتا ہے تو حضور علیہ سلاد و سلام نے ارشاد فرمایا سن لو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے نا حضور کے صدقے سے اللہ کا کرم ہے کہ جب نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دی جائے جب نیکی کر لی جائے تو دس سے سات سو گنا تک سات سو گنا تک ہی نہیں بلکہ جتنا اللہ چاہے بڑھا دے لیکن اس کے بعد کیا ہے جو گناہ کا ارادہ کرے پھر نہ کرے تو اس کے لیے بھی اللہ ایک پوری کی لکھ دیتا ہے ارادہ گنا کا اور ملنے کی رہی ہے رحمت خدا بندی دیکھ لو کرم ہی کرم دیکھ لو اس کرم کو دیکھ لو جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لما اللہ قبل خلقا پتبا کتاب فوق پوکار ان رحمتی سب کتا غضبی پہلے تو نیکیوں کا تذکرہ تھا نیکی نہ کرے پھر نیکی اب گناہ کا ارادہ کیا گناہ نہیں کیا اس گناہ نہ کرنے پر اللہ نیکی لکھ رہا ہے اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ سر تو نے ارشاد فرمایا وہ من ہم اب سے پلم یا ملو ہتب حل ہند حسن تن کا ملتن اللہ اس کے لیے پوری نیکی لکھ دی جاتی ہے جو گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہ کرے اس کی اس کے لیے پوری نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہے حضور علیہ سلاد و سلام نے فرمایا پہن ہوا ہم سيئة واحدة یہ بھی تو کرم ہے نا پہلی جناب قوموں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان کی توبہ سے قبول نہیں ہوتی تھی ان کے چہرے تبدیل کر دیے جاتے تھے جیسا کہ کون ر دتن جیسا کہ پہلے پارے میں جناب فخ تو لو ان اس آیت کو پڑھ کر دیکھ لو اور جناب گناہ مٹائے نہیں جاتے تھے ماتھوں پر لکھ دیے جاتے تھے اور جناب والا گناہ مٹتے نہیں تھے اور قتل سے توبہ قبول ہونے کا قرآن اعلان فرما رہا ہے گناگاروں کو بندر بنا دیا جاتا تھا عذاب نازل ہوتے تھے طرح طرح کے عذاب عذاب نازل ہوتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر فرم کرم فرمایا اللہ فرماتا ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا بادی اللہ دینا اشر پلال پیم لک نا تو اللہ ایک آیت ہو تو بیان کی جائے نا سینکڑوں آیتیں اس باب میں موجود ہیں مسلمانوں تمہیں خوشخبری ہے کبھی تو اللہ اللہ فرماتا ہے لا تک نا رحمت اللہ لا تک نہ میر رحمت اللہ اے محبوب اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر جیاتی کی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جانا کیوں ان اللہ الذنوب اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا جب اللہ یہ خود فرما رہا ہے ہمارا کام صرف اتنا ہے ہمارا کام اتنا ہے گناہ ہو گیا ارے یہ تو آپ دیکھیں نا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اگر کوئی بات ہو جائے تو ماں پوچھے ہاں تو نے یہ کام کیا ہے بچہ کہتے ہاں ہو گیا ہے میری آواز آ رہی ہے نا بچہ کہتے ہاں ہو گیا ہے تو ماں ڈنڈا لے کے مارتی نہیں چپیڑے نہیں مارے گی اسے کچھ نہیں کہے گی بلکہ اپنی گود میں لے لے گی کیوں لے لے گی اس سے گنا تو سر درد ہو گیا ہے لیکن کیا کرے اب اس نے اقرار بھی کر لی کہے گی بیٹا آئندہ نہ کرنا یہی بات ہے نا بیٹا آئندہ نہ کرنا ارے تیری ماں تجھ پر اتنا رام کرے لیکن اس رب العالمین کی کیا شان ہے جو ستر ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہے جو بار بار اعلان فرما رہا ہے نبی عبادی انی انل الغفور الرحیم اللہ اکبر اور میرے نبی علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے کیا کمی ہے حضور علیہ سلاد و سلام نے ارشاد فرمایا جنہوں نے یہ روایت سنی ہے اپنے ایمانوں کو منور فرما لے جنہوں نے نہیں سنی وہ بھی سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیں حضور علیہ سلاد و سلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ سلاد و سلام کی بارگاہ میں حاضر تھے ایک شخص آیا جس پر ایک کمبل تھا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس پر کمبل پڑا ہوا تھا عرض کی یا رسول اللہ میں ایک جاڑی کے پاس سے گزرا تو میں نے اس جاڑی میں چڑیا کے بچوں کی آواز سنی تو میں نے انہیں پکڑ لیا اور کمبل میں چھپا لیا اتنے میں ان کی ماں آ گئی وہ میرے سر پر چکر کاٹنے لگی ماں محبت میں سر پر چکر کاٹنے لگی تو میں نے اس کے سامنے وہ بچے کھول دیے اور ان پر گر گئی تو میں نے ان سب کو اپنے کمر میں لپیٹ لیا یہ سب میرے پاس ہیں آپ نے فرمایا تم انہیں زمین پر کھول دو میں نے کھول دیا تو ان کی ماں ان سے چپتی رہی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چڑیا کے بچوں کی ماں اور بچوں کی اس قدر محبت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا بالحق اللہ ارحم ہم بے بادی ساس تک پر کی حدیث میں ہے یہ بات حضور علی سلاد و سلام نے قسم اٹھا لی کیا میرے میرے آقا چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم اٹھا لیا کرتے تھے آقا علی سلام چوزوں پر قسم اٹھا لیا کرتے تھے نہیں جہاں میرے آقا علی سلام نے قسم اٹھائی ہے اگر کسی بے ایمان کو شک پڑ جائے تو وہ پکا بے ایمان ہو جائے گا جہاں میرے مصطفیٰ نے قسم اٹھا کر خبر دے دی ہے آپ نے قسم اٹھا لی پی باسنی بالحق اور قسمیں مجھے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ مجھے مبوس فرمایا ہے اللہ ارحم ام بادی من میرے اکال سلام نے قسم کھا کے فرمایا اللہ بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنے بچوں کی ماں چوزوں پر مہربان ہے اس سے زیادہ رب العالمین مہربان ہے تو گرامی قدر اللہ کی بار میں توبہ کرو توبہ کی رات آ رہی ہے بخشش کی رات آ رہی ہے حضرت فرماتے ہیں حضرت عطا نے فرمایا کہ تمام مرنے والوں کا فیصلہ جناب کتابت شابان کو ہوتی ہے یہ فیصلے والی رات آ رہی ہے اور جناب والا حضور علیہ سلاد سلام کا فرمان جناب والا آپ نے بہت سی کتابوں میں سنا ہوگا حضور علیہ سلاد و سلام کا فرمان اور جناب والا صحابہ کرام نے ایک نہیں بہت سی حدیثیں اس میں موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اللہ گلہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی سب سے پہلے جمعے کی رات کتنی بڑی رحمت ہے ارے سال میں بونجا راتیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں دعا رد ہی نہیں ہوتی بونجا جمعے پانچ راتیں نہ کہیں پانچ راتیں نہ کہیں سال میں بونجا جمعے آتے ہیں بونجا جمعے جناب والا بونجا راتیں سال میں اگر ایک آدمی کو ایک سال کی زندگی مل جائے بونجا جمعے مل گئے بونجا راتیں ایسی مل گئیں کے جناب والا جن میں دعا رد نہیں کی جاتی پھر تربیج رات رجب کی پہلی رات اس میں بھی دعا رد نہیں کی جاتی اور پھر تیسری جناب نصب شابان کی رات اس میں بھی دعا رد نہیں کی جاتی اور دو راتیں عیدین کی یعنی عید الفطر اور عید الہا اور میں کہتا ہوں دو راتیں اور ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی یہ فقیر کا خیال ہے ایک للت القدر کی رات ایک میلاد النبی شریف کی رات اس میں بھی دعا رد نہیں ہوتی کیوں خصوصی طور پر میلاد النبی شریف والی رات جو ہے یہ رات سب سے افضل ہے حتیٰ کہ میرا ایمان یہ ہے یہ للت القدر سے بھی افضل ہے کیونکہ اگر یہ رات نہ ہوتی تو للت القدر کہاں ملتی للت القدر ہمیں ملی ہے تو اس رات کے صدقے سے ملی ہے اگر شب میراج ملی ہے تو اس رات کے صدقے سے ملی ہے اگر شابان کی پندرہ تاریخ کی رات ملی ہے تو اس رات کے صدقے سے ملی ہے اگر رجب کی پہلی رات ملی ہے تو اس رات کے صدقے سے ملی ہے اگر جمعے کی رات ملی ہے تو اس رات کے صدقے سے ملی ہے اور یہ رات تو وہ رات ہے کہ جب میرے اکالی سلام کی ولادت ہوئی اللہ تعالی نے کسی کے گھر لڑکی تک نہیں پیدا کی کیوں اس زمانے میں لوگ غمگین ہو جایا کرتے تھے لڑکی کی ولادت پر اللہ نے لڑکی لڑکی پیدا ہی نہیں کی بلکہ لڑکے ہی لڑکے جناب لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے کہ آج کی رات کوئی غمگین ہو ہی نہ اور سن حضرت مقبول رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نصف شابان کی رات کو زمین والوں پر اپنی شان کے لائق ظہور فرماتا ہے دو آدمیوں یعنی کاپر اور کینا پرور کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے اللہ اکبر کہ عزیزہ نے گرامی یہ رات آنے والی ہے اپنے لیے مانگو دریائے رحمت جوش میں ہے خود نہاؤ اپنے عزیز و اقارب کو اس میں گوتے دو کہیں ڈبو نہ دینا اور خود صاف ستھرے ہو جاؤ اپنے عزیز و اکارب کے لیے دعا کرو اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرو زندہ جو ہیں ان کے لیے دعا کرو سب کے لیے ہدایت کی دعا کرو جنت کی دعا کرو عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی دعا کرو مانگو ارے ساری دنیا کا دستور یہ ہے بڑے چودھری بڑے بڑے چودھریوں کا یہ دستور ہے کوئی کاما کوئی مسکین کوئی غریب ان کے دروازے پہ مانگنے کے لیے چلا جائے تو ایک دفعہ تو معذرت کر لیں گے میرے پاس نہیں یا ایسا ہے یا ایسا ہے یا دے دے گا لیکن دوسری دفعہ جب جائے گا تو جناب وہ دروازے پہ چودھری صاحب گھر پہ ہیں وہ بچے کو کہے گا کہہ دو گھر پہ نہیں ہے اس نے کیا رچا لیا ہے ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے لیکن رب العالمین کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں جناب والا جب جب جہاں کوئی مانگنے والا نہ مانگے تو رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں جتنا زیادہ مانگو اتنا زیادہ رحم ہوتا ہے اتنا ہی رب العالمین زیادہ خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر فرماتے ہیں دیکھ لو میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے مجھ سے رحمت مانگ رہا ہے مجھ سے عطا مانگ رہا ہے اور رب العالمین کی شان تو معاف کرنا ہے وہ بڑے سے بڑے گناگاروں کو معاف فرما دیتا ہے اور جناب والا حضور علیہ سلاۃ و سلام کا فرمان سیدنا ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ سلاد و سلام نے فرمایا کہ اللہ نے تو جناب والا ایک بدکار عورت کو بخش دیا بدکارا کو مشکا شریف میں حدیث ہے اور پھر اس کی بخشش کا سبب حضور پر نور آقا یوم نشور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ ایک ایسے کتے کے پاس سے گزر رہی تھی جو شدت پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا ایک کنویں کے پاس بڑا ہوا تھا قریب تھا کہ اس پیاس کی وجہ سے اس کے دم نکل جاتے اس کی جان چلی جاتی تو اس نے جناب اپنا موزا اتارا اپنی جوتی اتاری اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کر پانی نکالا اور کتے کو پلا کر اس کی بچ جان بچا دی اس کی وجہ سے اس کی جناب والا بخشش ہو گئی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں آپ نے فرمایا لقد لاپا دو را تو پل سبحان اللہ یہ صحابہ تھے نا حضور علیہ و وسلام کی حدیثیں یاد کیا کرتے تھے جو پھول میرے مصطفیٰ کی پیاری زبان سے نکلتے تھے ان پھولوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے اسی لیے فرمایا اللہ قدر ای تو رجولن کالے بو پل جن وی شجر تن کپاہ منظار طریقے کانت یو دناس سبحان اللہ یہ دیکھا جنت کو جنتیوں کو جنت کیسے تقسیم ہوتی ہے آپ نے فرمایا ایک شخص کو جنت میں مزے سے پھرتے دیکھا اس درخت کے کاٹنے کی وجہ سے کہ اس نے راستے کے کنارے سے کاٹا جو لوگوں کو تکلیف کا باعث تھا ارے اگر وہ درخت جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو اس کے کاٹنے کی وجہ سے جناب والا جنت مل سکتی ہے اور راستے سے پتھر اٹھانے سے جنت مل سکتی ہے تو گرامی قدر ایک دوسرے کا جو دل دکھا ہے اس کو منانے سے جنت اعلیٰ سے اعلیٰ ملے گی اور حضور علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا من زمب ملبال میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا گناہ کیا ہی نہیں تھا اللہ اکبر مسلمانوں تم لوگوں نے سنیو تم لوگوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر کوئی چھوٹا کام نہیں کیا اللہ کی قسم اپنے پرانے سارے گنا بخشوا لیے ابھی نصب شبان کی رات آئی نہیں ابھی وہ گڑیاں آئی نہیں وہ منظر آیا نہیں وہ معافی مانگنے کی گڑی چلی نہیں لیکن تمہارے لیے بخش کا سامان لکھ دیا گیا ہے نربی کمل بالا وہ توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور حضور علیہ ع والسلام یہ فرماتے ہیں میرے اکال سلام کا فرمان حضرت ابو حرا کی زبان بخاری کے اندر موجود ہے حضور علیہ سلاد والسلام نے ارشاد فرمایا لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر سبعین مرہ اللہ کی قسم دن بھر میں ستر سے زیادہ اللہ سے استغفار اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کو استغفار کرتا ہوں یہ میرے آقا کا یہ میرے آقا کی شان ہے ستر سے ستر مرتبہ ستر سے بھی زیادہ مرتبہ اک سارا سب ہی مر رہا ہر روز ستر سے زیادہ مرتبہ حضور علیہ سلاد و سلام معافی مانگا کرتے تھے تو ہم گناگار جو ہیں ہم تو حضور علیہ سلاد و سلام کے امتی ہیں ہمیں تو سنت مصطفیٰ سے پیار ہے اسی لیے حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں یوں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین حضور کے صدقے سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما معافی مانگتے ہیں نا اللہ دوسری حدیث اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ روم میں کون کون آدمی ہے ہاتھ کھڑا کرے اب میں دیکھنا چاہوں گا دوسری حدیث میرے اکالی سلام نے فرمایا یا الناس توبو تو توبوا إلى الله ابھی دعا بھی ہوگی ابھی انشاءاللہ دعا بھی ہوگی تحجد کا وقت ہے رات کا آخری حصہ چل رہا ہے ہم لوگ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ یا سو بولا اتو بو پل یو می اتمرا حضور علیہ سلاد و سلام نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں اللہ کی جانب توبہ کرو اور اس سے مغبت طلب کرو میں دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں تو گرامی قدر توبہ کرنے والا اس کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اس طرح صاف ہو جاتا ہے جیسے صابن کپڑے کو صاف کر دیتا ہے توبہ کرنے والے کی رزق میں برکت آ جاتی ہے توبہ کرنے والے کی اولاد نیک ہوتی ہے توبہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے توبہ کرنے والے کا دل منور ہو جاتا ہے توبہ کرنے والے کے دل کو چین اور روح کو سکون مل جاتا ہے تو آئیے ہم بھی رب حضور رب ذوالجلال کے حضور توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما لے حضور یا الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں سیاکار ہیں بدکار ہیں یا اللہ ہم خطاؤں سے پر ہیں اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحم فرما دے اپنا کرم فرما دے اپنا پزل فرما دے یا اللہ ہم سب بھائی ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں سے ہم لوگ ایک جگہ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں شبان المعظم کی پندرہویں رات آنے والی ہے یا اللہ اس رات کا صدقہ جس میں تو نزول فرماتا ہے اپنی معافی کا اعلان فرماتا ہے اپنی رحمت کا اعلان فرماتا ہے اے مال کے قدوس ہم پر رحم فرما دے ہم پر کرم فرما دے اپنا فضل فرما دے یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمیں ایک اور نیک فرما دے یا اللہ ہمیں اتحاد فرما دے یا اللہ ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرما لے یا رب العالمین ہمیں حادثوں کے حسد سے محفوظ فرما لے یا اللہ ہمیں بیماریوں میں مبتلا نہ فرمانا یا اللہ ہماری آزمائش نہ فرمانا یا رب العالمین ہم آزمائش والے نہیں یا اللہ ہم تو تیرے محبوب کے غلام ہیں اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا میرے مولا ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما لینا یا اللہ عذاب قبر بہت سخت ہے یا الہ العالمین ہمارے جسم ناتوا ہیں ہمارے جسم کمزور ہیں ہمارے جسم ضعیف ہیں یا رب العالمین ہم ضعیف ہیں یا الہ العالمین ہم سے عذاب قبر کو دور فرما دے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما لے یا الہ العالمین تیرے حبیب کی زبان سے سنا ہے کہ تیرے حبیب کی زبان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ قبر میں بڑے بڑے اژدہا آتے ہیں یا الہ العالمین ایک ایک کے سر میں سو سو زبانیں ہوتی ہیں یا الہ العالمین ہم اس عذاب کے متحمل نہیں ہیں میرے مولا ہم سے اس عذاب کو دور فرما دے اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری ہمیں ہماری بخشش فرما دے یا رب العالمین ہمیں حشر میں نشر نہ فرمانا وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتیں ہوں گی یا اللہ وہاں موسا علیہ السلام کی امت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی جناب یقوب علیہ السلام کی امت ہوگی دیگر انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں حشر میں نشر کرنا فرمانا اے رب العالمین ہمیں ہمارا پردہ فرما لینا ہمیں علم مصطفیٰ کے نیچے جگہ عطا فرما دینا یا اللہ یہ تیری محبوب گھڑیاں ہیں یا اللہ یہ رات کا آخری پیر جا رہا ہے اس میں تیرے بندے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تیرے بندے اس اس گھڑی میں تیری بارگاہ میں قیام کرتے ہیں کچھ رکو بھی کرتے ہیں یا اللہ کچھ سجدے میں ہوں گے اس وقت کوئی دعا مانگ رہا ہوگا یا اللہ قیام کرنے والوں کے قیام کے صدقے سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ یہ رکو تیرے بندے تیری بارگاہ میں کر رہے ہیں ان کے رکو کا صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے میرے مولا تیرے بندے رات کی اس گڑی میں تیری عبادت کرتے ہیں ہم گناہ گار ہیں میرے مولا تیرے بہت سے بندے اس وقت دعا کرنے میں مشغول ہے یا اللہ ان کی دعا کا صدقہ ہماری دعا کو قبول فرما لے یا الہ العالمین ہماری بخشش فرما دے ہم پر رحم فرما دے اپنا کرم فرما دے یا رب العالمین ہم ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما دے یا رب العالمین اپنے محبوب بندوں کے صدقے سے یا اللہ ہماری خطاؤ کو معاف فرما دے ہم اولاد آدم ہیں یا رب رب العالمین ہم اولاد آدم ہیں ہمیں بھول جانے کی عادت ہے ہم بھول جاتے ہیں خطائیں کر جاتے ہیں میرے مولا اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے باپ کی تو نے دعا کو قبول فرمایا تھا اس دعا کا صدقہ یا اللہ ہماری خطاؤں کو فرما دے یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے حج بیت اللہ نصیب فرما دے یا اللہ العالمین ہم سب جتنے اس روم میں بیٹھے دعا میں مشغول ہیں یا الہ العالمین سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے ہم حضور علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین تیرے محبوب کی گلیاں دیکھیں جہاں تیرے محبوب کی تلیاں لگی ہیں یا الہ العالمین ہمیں بار بار اس در کی حاضری نصیب فرما دے یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما دے یا الہ العالمین جو جو ہم سے خطائیں پورے سال میں سر درد ہوئی میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے یا الہ العالمین ہم نے یہ روم تیری رضا کے لیے بنایا ہے میرے مولا تیری رضا کے لیے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے بنایا ہے تیرے حبیب کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہم نے یہ روم بنایا ہے یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے ہم تیرے رضا کے لیے یہاں آتے ہیں تیرے بس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں یا اللہ جیسے جیسے جیسے جیسے ہمارے سب دوست جو ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں میرے مولا ہر ایک کے ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما دے اپنی رحمت سے مالا مال فرما یا الہ العالمین اس روم میں برکت فرما دے یا الہ العالمین ہماری اس صحیح کو اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا الہ العالمین ہم دنیا دنیا کے لیے یہ کام نہیں کرتے ہم دنیا کے لیے دیے نہیں آتے ہم تو آتے ہیں تیری محبوب کی رضا کے لیے تیرے محبوب کو خوش کرنے کے لیے تیرے محبوب کی نعتیں پڑھنے کے لیے تیرے محبوب کی نعتیں سننے کے لیے تیرے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے یا اللہ ہمارے اس روم کو تا قیامت سلامت فرما اور ہم اتحاد کی دولت ہم اتحاد فرما یا اللہ ہمارے دلوں دلوں کے کینوں کو دور فرما ہم یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک رہیں ہمارے ایمانوں کو یا اللہ ہمارے ایمان سلامت رہے یا اللہ خاتمہ بالخیر ہو قبر میں جائیں تو حضور علیہ سلاد و سلام کے بارے میں جب سوال ہو تو آقا فرما دے کہ یہ میرا غلام ہے یہ میرا غلام ہے تو یا الہ العالمین ہمارا کام بن جائے گا ورنہ ہمارے پاس ہے ہی کیا کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے یا اللہ کوئی عمل نہیں ہے گناہ ہی گناہ ہے میرا مولا گناہ ہی گناہ ہے گناہوں سے لت پت ہے میرا مولا یہ عید کا دن آ رہا ہے تیری رحمت کا دن آ رہا ہے نصف شابان کی رات عید کی رات ہے میرے مولا عید کی رات میں تو کسی فقیر کے دروازے پہ کوئی چلا جائے تو وہ بھی وہ واپس نہیں لوٹاتا وہ بھی کہتا ہے آج واپس نہیں کرنا آج عید کا دن ہے اور آج اس کو واپس کر دیا تو پھر کیا کہے گا کہ عید کے دن میں خالی چلا گیا ہوں میرے مولا دنیا کا دستور یہ ہے کہ عید کے دن خوشی کے دن جو ہے وہ غریب سے غریب کسی مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا اپنی مساطت کے مطابق دے دیتا ہے میرے مولا ہم بھی جولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں میرے مولا ہماری جولیاں تنگ ہیں ہم عید ہی مانگ رہے ہیں عید کس عید کا صدقہ ہماری جولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سالے اولاد آتا فرما دے میرے مولا تیرے خزانوں میں کبھی نہیں بے اولادوں کو اولاد فرما دے میرے مولا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے یا رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض ان کو قرض سے رہائی فرما دے یا رب العالمین جو جو جو جن یا الہ العالمین بے نماز ہیں اپنے حبیب کا صدقہ انہیں نمازی فرما دے میرے مولا ہر مسلمان کی مصیبتوں کو دور فرما دے میرے مولا ہماری عزتیں لٹ رہی ہے میرے مولا ہماری عزتیں لٹ رہی رہی ہے فلسطین میں ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں عراق میں ہماری عزتیں لٹ رہی ہے میرے مولا افغانستان کو دیکھ لے میرے مولا کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو دیکھ لے میرے مولا ہم بے بس ہیں میرے مولا ہم بے کس ہیں میرے مولا ہم مجبور ہیں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہمارے پاس اتنی قوت نہیں میرے مولا ہر کوئی کمزور طاقتور کی پناہ میں پناہ مانگتا ہے میرے مولا ہمارے پاس تو سوائے تیری پناہ کی کوئی پناہ نہیں ہمارے پاس تو تیری ذات کے علاوہ کوئی سوا ذات نہیں یا اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرما لے یا رب العالمین ہماری عزتوں کو محفوظ فرما لے میرے مولا مسلمان جہاں جہاں مصیبتوں میں مبتلا ہے یا رب العالمین سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے میرے مولا سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے یا اللہ مسلمانوں پر اپنا رحم فرما دے یا اللہ بد مذہبوں کو جو غیر مسلموں کے لیے کام کرتے ہیں میرے مولا ان کے شکنجے سے ہمیں آزاد فرما دے میرے مولا بد مذہبوں کو نیست و نبود فرما دے اپنے حبیب کے صدقے سے یا اللہ ان کو رائے راست پر لیا یا الہ العالمین ان کو رائے راست پر لیا بد مذہبوں کو رائے راست پر لیا میرے مولا ہم ان کے لیے دعائی کرتے ہیں یا اللہ انہیں رائے راست پر لے آ وہ غیر اسلامی طاقتوں کے لیے کام کرتے ہیں میرے مولا اسلام کا پروانہ بنا دے ان کو اسلام کا دیوانہ بنا دے یا رب العالمین ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے غلام بن گئے یا اللہ ان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما لے یا اللہ پاکستان کو محفوظ طور مضبوط مضبوط بنا دے دشمن پاکستان کو نیست و نبود فرما دے یا اللہ جتنی باطل قوتیں پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے یا اللہ سب کو نیست و نبود فرما دے اپنے حبیب کا صدقہ اپنے حبیب کا صدقہ سب کا پاکستان کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما دے میرے مولا پاکستان کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما دے میرے مولا جو پاکستان میں مظلوم مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں میرے مولا ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما میرے مولا پاکستان کی حفاظت فرما دشمنان پاکستان کو نیست و نبود فرما میرے مولا جہاں جہاں مسلمان مسلمان مصائب میں مبتلا ہے سب کی مصیبتوں کو دور فرما سب کی مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرما یا اللہ ہمیں نمازی فرما دے ہمیں نمازی فرما دے یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے میرے مولا آج کے دن اگر تو نے ہمیں ہماری توبہ کو قبول نہ کیا ہمیں ہم ویسے ہی خالی ہی لوٹ گئے یا اللہ ہم کیا لوگوں میں منہ دکھائیں گے اس قریب کے دروازے سے ہم خالی لوٹا دیے گئے ہیں جس کے بعد کوئی دروازہ نہیں یا اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں تیرا در چھوڑ کر جائے تو کہاں جائے ہم تیرا در چھوڑ کر جائے تو کہاں جائے اور تو کوئی داری نہیں دروازہ نہیں یا اللہ ہم زلیل و خوار ہو جائیں گے ہمیں زلیل و خوار ہونے سے بچا لے اپنے حبیب کا صدقہ ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے یا اللہ شبان المعظم کی یہ پیاری پیاری دلاتے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس مہینے میں یا رب العالمین تیری رحمت کا نزول ہوتا ہے میرے مولا بخشش عام ہوتی ہے معافی عام ہوتی ہے میرے مولا کوئی بد بخت ہوگا جو اس میں بھی اس میں بھی معروم رہتا ہوگا یا اللہ ہمیں ان بد بختوں میں جِنا بنانا بلکہ ہمیں ان خوش بختوں میں سے بنا دینا جو تیری رضا کے لیے تیری رحمت کے لیے تیرے محبوب کی رضا کے لیے رمضان المعظم کے روزے رکھتے ہیں اس کی راتوں کو جاگتے ہیں اس میں قیام اللیل کرتے ہیں یا اللہ ان کے صدقے سے ہم گناہ گاروں کے گناہ پر فرما دینا وہ صلی اللہ علی رسول خیر محمد علیہ اجمعین